اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قامة إلا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه بكباه وهداه إلى صراط المستقيم آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو انتہائی رحم کرنے والا اور اخبار رحیم وہ بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے جس کی صرف رحمان اور رحیم ہو وہ ذات اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے پھینک سکتی تو پورے اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے اسے اپنے ساتھ انٹار رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو اپنے ہاتھ کو آگ میں پھینک سکتی صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اس کی شخصت اپنے بندوں کے لیے اس عورت کی شخصت اور رحمت سے پیارا ہے خالی ہے پھر وہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے اس رحمت اور شخصت کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک کا پڑھائی جنت کا داخلہ اور جہنم سے بچاؤ بڑا آسان کر دیا کہ اس رحمت کا مظہر یہی دن جو گزرے ہیں ان دنوں میں آپ نے اللہ کی رحمت ایک بار مظاہر نو دن حج کو آپ نے روبا رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دو سال کے گناہ بات دس دن آپ نے ساہن کاٹنے سے قرآن سے احترام کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مزید قربانی کا سبب دیا جس جانور کو آپ نے دبا کیا اس کے بالوں کے بدلے اس کے بالوں کی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دے دی سب اس کی رحمت کے دل حج کا کام دیکھ کر آپ نے تقبیریں پڑھی بڑے بدنی کلمات پڑے آپ رسول اعظم صلی اللہ تعالی سامنے ایک شخص نے یہ کلمات کہے تھے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ امباہ قدرت پیغمبر علیہ السلام اسلام نے فرمایا من الخب یہ الفاظ کس نے کہے وہ شخص ڈر گیا اور کہتا ہے کہ میں نے کہے وما ادی بہا بہار انگل خیل میرا ارادہ صرف بلائی کا تھا یہ کلمات مجھے اچھے لگے پیغمبر علیہ السلام اسلام نے فرمایا بقب رعیق اسلامت جس ابت تمام پہلے میرے یہ کلمات دیکھے کہ وہ آسمان کی طرف جا رہے حالہ تو ان حالات تمام اتنی تیزی سے گئے کہ ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا فتح لگی اور یہ کلمات اس دروازے کے ذریعے اوپر چلے گئے یہ سب اس رحمت کے وجہ یہ سب دلائل ہے اللہ تعالی کی رحم اور سب اگر ان مظاہر کے باوجود کوئی سخت جہنم میں چلا جائے تو کتنا شفیل انسان کتنا حد نصیب انسان ان مثالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی تابے داری میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کتنی لذت ہے کتنا فائدہ ہے اگر اسی محض پر ہماری زندگی گزرے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں تو وہ زندگی کتنی باسعادت ہوگی اور قیامت کے دن کس طرح اللہ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوگی من عامل صالحا ان فخر فروسی جنم ہوں حیاتم تجیبہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ دیکھو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی باسعادت زندگی صرف کسی نہج سے ملتی ہے انسان کا عمل ٹھیک ہو اللہ اس کے رسول کی کتاب کے دائرے میں ہو وہ مؤمن اور وہ انسان صاحب عقیدہ ہو عقیدے میں کوئی فرق نہ ہو ان کا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سارا دکھ نہ ہو ہم یقیناً اس انسان کو زندگی دیں گے حیاتم طیبہ بڑی مبارک اور بڑی بات حالت اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام السلام کی صورت میں پیش تو میں حرکت آئی دنیا حسن ہم نے ابراہیم علیہ السلام السلام کو دنیا میں تمام اچھائیاں اور بھلائیاں دے وہ حیات طیبہ کے مالک تھے اس بنا پر کس خوبی کی وجہ سے گرو نے بیان فرمائی کہ انمن ابراہیم نام امت امقاد ابراہیم علیہ اسلام اسلام امت سے ایسے بے نظیر اور خاص کہ وہ لوگوں کے لیے قابل امامت سے اس قابل سے کہ ان کی پیروی کی جائے ان کی زندگی کا ایک ایک چیز اس قابل تھا کہ اسے قبول کیا جائے حکومت کو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار سکری ہم خاص وہ عبادت کرنے والے تھے اور اللہ سے بننے والے تھے مانا یہ کہ اللہ کے خوف اور اس کے ڈر کے نتیجے میں اللہ کی عبادت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا مظہر اس کا خوف اور پرہیزگاری فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا خر اور آنیا کا سر نہ ہو پھر ہم نے ان کی دنیا بھی بات عادت کر دی اور آخرت بھی بات عادت دنیا بھی پاکیدہ ہو گئی آخرت بھی پاکیدہ تم نہ ہو ہونا نہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ کو یہ وہی کر رہے ہیں آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں امت ملت ابراہیم حنیفا ابراہیم علیہ السلام اسلام کی اس ملت کی کی ان کی سیرت کو اپنائیے اس حکم کے ساتھ ان کا ایک اور حق بیان کیا کہ حنیف وہ حنیف تھے اتنے شوق اور مضبوط عقیدے کے مالک تھے کہ دنیا کے تمام افطار فاصلہ سے دنیا کے تمام فاصل اور فاصل قسم کے نظریات سے الگ اپنا تعلق توڑ چکے تھے اللہ کے نافرمانوں سے مشرقین سے خوب سے سب سے بے بات بہت آنند میں مشرقین مشرقین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ان کے دل میں مشرقین کے لیے کوئی مداحت نہیں واقع نظریات رکھنے والوں کی طرف کوئی تھکاؤ نہیں کوئی میل جول کی پالیسی نہیں تھی تو یہی اسلام ہے یہی عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ عقیدے میں کوئی مداخلت نہ ہو کوئی دھرم کوئی قدر ایسا ٹھوس عقیدہ ہونا چاہیے آپ کی یہ فکر بہت باطل ہے کہ امت کی وحدت کی خاطر اتحاد امت کی خاطر کچھ قربانی دینی چاہیے تو جول کی پالیسی چاہیے وہ اشتہاد اسلامی نہیں ہے وہ وحدت اسلامی نہیں ہے اس کی بنیاد اللہ کا قانون کا اللہ پاک نے فرمایا بڑا اپنے بے حد انداز بڑا لوگوں عدم تفرق کی بنیاد عدم اختلاف کی بنیاد وحدت امت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی ہستی کو مضبوطی سے تھام جو تھامے گا وہ تمہارے ساتھ جو نہیں تھامے گا وہ تمہارے ساتھ نہیں یہ اللہ کی سات ہے ایک مومن کا سب سے بڑا پیار ہے بڑی اس میں لذت ہے اس میدان میں آنا کیا ہے بڑے اس میں فائدے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتاس کے اس میدان میں انسان انتہائی گھٹیا مقام پر چلا گیا صرف اللہ کی بات وہ واحد ذریعہ ہے تو انسان کو انتہائی بلند اور انتہائی اعلی مقام پر پہنچاتا ہے خاص طور پہ اس موقع پر جب ہم نے ایک سنت ابراہیمی پر عمل کیا اپنا جذبہ اداس دیکھنا چاہیے جذبہ امتیاز دیکھنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے کس قدر فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح کے کس قدر کم از سر جس جانور کو ہم نے ذبح کیا وہ ایک جانور ہے اسی کے ساتھ اپنے جذبہ امتیاز کا تقابل کیجیے اپنا اس جانور کا موازنہ کیجیے لیکن یہ مقام افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نیت کو ہم نے قبول نہیں اور جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری قبول نہیں کرتا پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو کے پتھر ہوتا بد لال کہ اسی انسان کو جسے ہم نے اثرت بنایا تمام مخلوقات سے کو آلہ بنایا وہ محض اس لیے کہ اس نے اللہ کی کتاب نہیں اسے ہم نے انتہائی گھٹیا اور زلیل ترین مقام پر پہنچا دیا ہاں ان نبین آمن امل الصالحات فلهم حجرم غیر ممنون جن لوگوں نے اپنے عقیدے کو بچا لیا اور اپنے عمل کی اصلاح ساحل وہ اپنے اس مقام پر قائم ہے وہ اس اعلی مقام پر قائم ہے اصل چیز جو ہے وہ کتاب کا مقام کتاب نہ ہو تو اس جانور سے گھٹیا مقام ہے انسان یہی مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھل یاد دبھا فل مل یاد ابہا پھل محل یاد صبح خرم نہیں متحد فل ختم نہیں جبہ پانچ اپنے بیان سے بن اس کی اپنی ایک مخلوق وہ مخلوق کون ہے یہ مقام کو انسان سے ملنا چاہیے لیکن اپنی ایک مخلوق کی پانچ قسمیں بیان تھی وہ مخلوق انسان نہیں فرشتہ نہیں وہ مخلوق ایک جانور ہے جسے ہم نے گھوڑے کا نام دیا گھوڑے کی پانچ قسمیں بیان فرمائی اور ان پانچوں قسموں میں اس کی پانچ مختلف ذکر کی پانچ مختلف اداؤں کا کیا کل آ دیا تو سب مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو انتہائی تیز دور سے اتنا تیز دور سے ہے کہ ہاتھ میں لگتے ان کا خاص بھول جاتا ہے ہر موڑ میں آ کے ہے ان گھوڑوں کی جو اتنا سرپت دور سے ہے کہ ان کی تاکوں سے چنگاریاں نکلتی ہر مدد ہے آ کے ختم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت دشمن کے علاقوں میں سب مارتے ہیں اصل میں بھی نہ کہا سخن ہے ان گھوڑوں کی جو اس طرح دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں ان کے بھاگنے اور دوڑنے کی وجہ سے میدان چند گرد و ہوتا ہے اب اپنا نہیں چل رہا ہے ان گھوڑوں کی جو بڑی بڑی جماعتوں میں داخل ہوتے ہیں دشمن کے بڑے بڑے مسلوں میں داخل ہوتے ہیں یہ پانچ اپنے بیان گھمائے پانچ اداؤں کا ذکر کیا آخر گھوڑا یہ کام کیوں انجام دیتا ہے یہاں اللہ تبارک سبارتعلت انسان اور گھوڑے میں تقابل کر رہا ہے گھوڑا یہ پانچ کام کیوں انجام دیتا ہے اور کس کے اشارے پر انجام دیتا ہے گھوڑے کو اس عمر کا احساس ہے اس حقیقت کا ادراک ہے کہ میرا ایک مالک جو میری روزی کا بندوبست کرتا ہے کہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اس مالک کی عبادت کے مطابق وہ لبان دھیمی چھوڑتا ہے تو دور میں رکھے دور میں آگ کا رنگ ہو تو وہ آگ کی پرواہ نہیں کرتا دشمن کی تلواروں کی پرواہ نہیں کرتا اپنے مالک کے اشارے پر اس فوج میں داخل ہو جاتا وہ اپنی صبح سے آرام ترک کر کے دشمن کے علاقوں میں کھڑو مارتا صاحب اپنے مالک کے حکم اپنے مالک کے اشارے پر مالک کو تیز دوڑانا مقبول ہو اتنا تیز دوڑتا ہے کہ گھر پہ غبار اڑتی ہے خود ہاتھنے لگتا ہے تاپوں سے چنگائیاں نکلتی ہیں کہ تمام اوقات اللہ تبارک کا نے خود قرآن میں ذکر کیے اور ان اوقات کا ذکر کر کے اپنی قسمیں بیان کر گھوڑے گھوڑے نے اپنے مال کے نعمت کو پہچان لیا جس انسان نے اس کو چارہ دیا اس انسان کے حق کو پہچان لیا اب وہ حکم مزوری نہیں کرتا مکمل اطاعت کرتا ہے فرما مداری کرتا ہے دوسری طرف انسان ہے قرآن پہلے سے اپنا اور اس مخلوق کا تقابل پکڑ کے دے گھوڑے نے اپنے مالک کو پہچانا چند نیمتوں کی بنا پر اس کی کی کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں انگلی کے ایک کوڑے پر گنی جا سکتی چارا ہے دانے ہے گھاس ہے پانی ہے رہنے کے لیے جگہ ہے اور کیا ہے ایک طرف انسان ہے جس کے بعد میں اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں ان کا میں بس اللہ انسان جو نیم سے میں نے تم پر کی ہے اگر تم ان کو گننا شروع کر دو تو گن نہیں فلم اللہ ناخل عب جن اگر تم اقلام فل ہو یا مد ہو جن بعد سب آپ اب زمین میں جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمیں بنا لو جتنا سمندر ہے ان سب کی سیاہی بنا لو کسی مقدار میں آپ پورا سمندر اور لے آؤ سب کی سیاہی بنا لو پھر اللہ کی نئے سے لکھنا شروع کرو اس کے کلمات کا احاطہ کرنا شروع کرو تمہارا کلبے کس جائیں گی تو سیاہی ختم ہو جائے گی لکھنے والے ختم ہو جائیں گے جن پر لکھا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائیں گے ماں مقصد کرے ماں لیکن اللہ سے آسان اور اس کی نیند سے اس کے کرے ختم نہیں تو پھر دیکھو اس گھوڑے نے اپنے مال کی نعمت کو کیسے پہچانا اب اس کی حکم رولی نہیں ہو رہی مکمل اس کی اطاعت ہو رہی پھر انسان جو گھوڑے کو نعمت دیتا ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے پھر انسان جو گھوڑے کو نعمت دیکھ رہا ہے تو وہ بغیر معاوضے کے نہیں دیتا اس نعمت کے بدلے اس کو کچھ مانگتا ہے اس احسان کا بدلہ اس سے لیتا اس سے خدمت کرواتا ہے اور اللہ تمہارا بار ہے جو انسانوں کو دین دے دی اس کا کوئی معذرت نہیں کوئی ان کی قیمت نہیں مانگی جو عبادت کا حکم دیا کتابت کا حکم دیا اور اس لیے اللہ کے مفاد نہیں ہے انسان کا اپنا پھر اس جانور نے کس طرح اپنے مالک نعمت کو پہچانا پھر سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اگر گھوڑے کی لگام کوئی خیر پکڑ دیش کا مال کے نہ ہو تو گھوڑا کس طرح خرچ ہی کرے گا وہ آرام سے اس کے قابو نہیں آئے گا یہ تو اپنے مالک کو پہچان حالانکہ وہ بے اصل ہے لیکن انسان کو دیکھو اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ہزاروں اس کے قابو اللہ کی نیم کھاتا ہے اور کئی سرداروں پر سکتا ہے کتنا بڑا فرق انسان نے اپنے مالک نعمت کو نہیں پہچانا پھر گھوڑے نے جو جذبہ اتار پیش کیا جو اس طرح جذبہ امتیاز پیش کیا وہ کس بنا پر پیش کیا محض مالک کے اشاروں پر لوگ کو بائیں طرف تو گائے مر گیا بائیں طرف کھینچا تو گائے مر گیا اس کو لیا تو رک گیا ہیلا دیا تو بول دے لگا سمجھ گیا کسانوں کو سمجھتا ہے اور اپنے مالک کی تعمیر کرتا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسانوں سے کام نہیں دیا کسانوں کی دباؤ نہیں بولی آیات بلدناف بھیجی اپنے پر بھیجے مسلم بھیجے دائر بھیجے قرآن بھیجا حدیب بھیجے اشارے نہیں ہے یہ اس کے واضح براہین ہیں اس کی قدرت کی ٹھوس نشانیاں ہیں جو اس کی آواز بینات ہے اب سو من اللہ ہے نور یہ روشنی کا نمایاں ہے سب مکمل المحجت البہار کی چمکدار شریعت ہے بڑی وہاں کا نہا رہا جس کی رات بھی دن کی طرح اشارے وہ بے اصل کسانوں کو سمجھ گیا یہ صاحب اصل آیات بلکہ رات کو نہیں کہ جانور کا ذکر اللہ نے کس انداز سے کیا کہ اس کی پانچ ادارے بیان کیے پانچوں پر اپنے بیان فرمائے پھر انسان کی ماری آتی کہ کے انسان جو ہوتے ہی مقلوب انسان اپنے رب کا نا شکرا ہے گھوڑے نے اپنے مالک کو پہچان دیا انسان نے اپنے مالک کی محنت کو نہیں کرتا حالانکہ گھوڑے کا مالک اس کا مزاجی مالک تھا گھوڑے کے مالک نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا تھا اس کا مالک مجابو تھا گولہ بھی اس کا مالک بھی اللہ کی مخلوق ہے اور انسان جس کی ملکیت میں ہے وہ اس کا حقیقی مالک ہے وہ اس کا خالق ہے وہ اس کو ساری مل کے لینے والا ہے پانی کا ایک کپڑا ایسا نہیں جو اللہ کے علاوہ کو اور سکے اناج کا ایک ذرہ نہیں جو اللہ کے علاوہ اس انسان کو بھی اور مہیا کرے کتنا مالک ہے لیکن گھوڑے کا جذبہ امتیاز دیکھو اس کا جذبہ امتیاز دیکھو مسلم احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل احمد اللہ تعالی علیہ حدیث لائف اب اسے کسان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی معاذ ہدیل سے ہیں کہ میں صبح کے وقت گھر سے نکلا اب ان ذرا کسان کو دیکھا تو کہ وہ اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے ہوں اور بڑی فخر بڑا اس کے ہاتھ پھیر رہے ہو بڑا پیار کر رہے میں نے پوچھا کہ صبح کے وقت اتنی سخت گھوڑے کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی وجہ کیا اس کا من کیا ہمارے لیے کہ ان نے پیم منگا صبح مکار استعمال ہو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ ہمارے پتالے نے آج گھوڑے کی دعا قبول کر لی میں نے پوچھا باہر بہیمت بہینوں سے بھاؤ آئے کی دعا کسی جانور کی دعا کیا جانور کی دعا کرتا ہے جناب بخاری رضی اللہ اتار آنے فرماتے ہیں ہمیں کرا ہے ہم گنگا اتار آنے سنگم بارے صلی اللہ کردار علیہ وسلم کی ہم سنیے بند فرماتے ہیں سارا تھا ہر صبح کے وقت سہل کے وقت گھوڑا اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے ہر سہل کے وقت گھوڑا اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے وہ دعا کیا ہے گھوڑا کہتا ہے کہ انداز ان کا کام کون کا نہیں اب اللہ تو نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو میرا مالک بنا دیا اپنے بندے میں سے ایک بندے کو میرا مالک بنا دیا تو ہند بھی اور میری روزی اس کے ہاتھ میں اب وہ مجھ کو کھلاتا ہے کھلاتا ہے مجھے میل سے مہیا کرتا ہے ہی نہیں ہے من مال ہی بڑا بھی بہل اے اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے لہذا مجھے اس کے نزدیک محبوب بنا دے ایسا کر دے جب مجھ سے محبت کرنے لگے اتنی محبت کرے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنے عیال سے زیادہ اپنے خاندان سے زیادہ کیا وفاداری دعا بھی کرتا ہے تو کیا اس دعا کی جو مکمل جو اس دعا کا ڈھونڈنا ہے اس دعا کا جو مکمل دائرہ کار ہے وہ اپنے مالک کی وفاداری ہے اپنے مالک کی بات یہ جانور کا کردار تھا انسان کا ذکر ہے فرمایا کہ ان انسان کروں انسان اپنے رب کو نہ چکا ہے اس نے اپنے مال کے نعمت کو نہیں پہچانا ہمارے بچ اس کو اللہ کو نہ موقع کسی بھول پن کی بنا پر تو اس سے غلطی ہو گئی یا کوئی صاحب ہو گیا نہیں کسی بھول پن کی بنا پر نہیں وہ جانتا ہے بوجھتا ہے اسے معلوم ہے کہ میں اپنے پرو دیوار کی ماں کو مانی کر رہا ہوں کتنی بڑی چیز وہ جان سے بوجھ میں ایسا کر رہا ویسے نہ آئی تو میں صحیح وہ خود اس چیز پر گواہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کی بات کر رہا ہوں یہ انسان کا مقام اگلا پھر مخلوقات کا مقام اپنے پروردگار کو نہ شکرا ہے اور یاد رکھو اللہ کا شکر اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک تین چیزیں پیدا نہ ہو جائے یعنی شکر کا تعلق تین چیزوں سے ہے ایک انسان کا دل دوسرا اس کی زبان اور تیسرا اس کا سارا خبر پورے جسم کو جب تک نہیں ہلائے گا اللہ کی رات اس وقت تک اللہ کے شکر کا حق ادا ہوگا دل کا شکر یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچانے اس کی ذات کو پہچانے اس کی صفات کو پہچانے اور یہ سب سے پہلا موسم ہے پروردگار بگاڑ کی معرفت یہ معرفت آج مقبول ہو چکی اللہ کی معرفت چنوں سے نکل چکی ہے لوگ نہ اللہ کی بات کو جانتے ہیں اللہ کی صفات کو جانتے ہیں اگر اللہ کی صفات کے ساتھ اپنے معرفت ہوتا تو اس طرح آج اللہ کی توحید کے ساتھ مذاق نہ رہا سب اس ہو رہا لوگ اپنے آپ کو مواحد کرتے ہیں اور حقیقت میں مزے اگر اللہ کفاق کو پہچانا ہوتا تو کسی غیر کے لیے ایک ذرے کے برابر کا اختیار یا تفرق کا عقیدہ ہوتا کسی غیر کا عالم غیر ہونے کا عقیدہ ہوتا اللہ کی صفات کو پہچانا ہوتا تو کسی غیر کی ایک ذرے کے برابر بھی کتاب اور سونا برداری کا حق ہوتا حق نہیں ہوتا اس لیے کہ جو صفات اللہ کی ہے اور ان صفات میں ہے اور یہ سب اس کی سکھایا من سے سرا رات اور ارجن ہو کا کہہ دیجیے کہ چاہے آسمان کی مخلوق ہو چاہے زمین کی مخلوق ہو کوئی بات نہیں جانتا سوائے اللہ اس سے بڑی طرح کیا چاہیے تم کہ اللہ کی اس واضح صرف کو تم نے پہچانا نہیں پہچانا تو پھر بڑی سب تم نے انسان ہی نہ کروں وہ اپنے خرور گزار سے نہ شکرہ جب تم نے قلبی طور سے انتخابی طور سے اپنے خراب گزار کو نہیں پہچانا تو پھر عمل کی منزل سے بہت کی منزل اللہ تعالی سے ہمیں